www.attableek.com The Reviver of Iman الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل ونعوذ بالله تبارك واقع یہ پیش آیا تھا کہ قبیلہ تھا بن المستلق کا اس کے سردار حضرت حارث ابن غوار نبی اکرم علیہ صلاحت والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور یہ عرض کیا کہ میں اپنی قوم میں واپس جا رہا ہوں اور میں ان کے سامنے بھی دین کی دعوت پیش کروں گا اور مجھے امید ہے کہ وہ لوگ بھی اسلام لے آئیں گے اور چونکہ اسلام لانے کے بعد زکوٰۃ اور صدقات کی ادائیگی کا حکم ہوتا ہے اس لیے میں اپنی قوم کی زکوٰۃ اور صدقے کی رقومات اور اشیاء جمع کروں گا اور آپ فلاں تاریخ کو اپنا نمائندہ بھیج دیجئے تاکہ جو رقم جمع ہو وہ اس کے حوالے کر دی جائے اور آپ تک پہنچ جائے تو یہ بات طے ہو گئی اور وہ واپس اپنی قوم میں چلے گئے اور وہاں انہوں نے تبلیغ اور دعوت کا کام انجام دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب کو ہدایت کی طرف پھیر دیا اور اکثر لوگ اسلام میں داخل ہو گئے اور حسب وعدہ زکوٰۃ اور صدقات کا مال انہوں نے اکٹھا کر لیا اور انتظار کرنے لگے کہ نبی اکرم علیہ سرات والسلام کا قاصد آئے گا تو اس کو یہ مال حوالے کر دیں گے اب جب مقررہ تاریخ ہوئی تو اس سے پہلے پیغمبر علیہ سرات والسلام نے ایک صحابی حضرت ولید ابن عقبہ ان کو روانہ فرمایا کہ جاؤ تم وہاں سے بن المسترف سے جو صدقہ زکات کا مال ہے وہ لیتے آؤ اب یہ روانہ ہوئے اتفاق کی بات یہ کہ ان کی اس قبیلے سے پرانی دشمنی چلی آتی تھی ادھر یہ ہوا کہ بن المستلق کے لوگ پیغمبر علیہ السلام کے قاصد کے انتظار میں اپنی بستی سے باہر نکل کے کھڑے ہو جاتے تھے اب یہ جانے لگے دور سے ان کی نظر پڑی کہ بھیڑ جمع ہے تو انہیں خطرہ ہوا کہ یہ لوگ مجھے مارنے کے لیے جمع ہوئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے چونکہ ایک واقعہ دیر معاونہ کا پیش آ چکا تھا کہ جس میں ان لوگوں نے دھوکے سے صحابہ کو بلا کے وہ شہید کر دیا تھا تو ان کے ذہن میں بھی یہ بات رہی ہوگی کہ یہ باہر کھڑے ہوئے انتظار میں جیسے ہی موقع ملے گا تو یہ مجھے مار ڈالیں گے چنانچہ یہ وہیں سے واپس آ گئے آگے ہی نہیں گئے اور واپس آ کر انہوں نے یہ کہہ دیا مدینہ منورہ میں جا کر کہ انہوں نے تو صدقہ دینے سے انکار کر دیا میں تو گیا تھا انہوں نے تو کچھ نہیں دیا مجھے بیرنگ لوٹا دیا اب جب یہ بات نبی اکرم علیہ السلاط والسلام کو معلوم ہوئی تو حضرت کو بہت نازواری ہوئی کہ یہاں تو سب طے کر کرا کے چلے گئے جب ہم نے آدمی بھیجا تو اسے ویسے ہی لوٹا دیا یہ کیا طریقہ ہے تو آپ نے ایک لشکر حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں تیار کیا مختصر سا کہ جاؤ تحقیق کر کے آؤ معاملہ کیا ہے ادھر جب یہ تعریف گزر گئی اور کوئی نمائندہ قوم میں نہیں پہنچا تو انہیں تشویش ہوئی حضرت حارث ابن غرار کو اور انہوں نے اپنے سرداروں کو جمع کیا برادری کے جو پنچ تھے ان کو جمع کیا اور یہ کہا کہ بھائی حضور سے تو ہم وعدہ لے کے آئے تھے اور حضرت وعدے کے خلاف کر نہیں سکتے اور کوئی آدمی حضرت کا آیا نہیں وقت گزر گیا تو ضرور کوئی بات ناجواری کی پیش آئی ہے اس لیے ایک وقت بنا کر چلو حضور کی خدمت میں کہ کیا قصہ ہے چنانچہ یہ ادھر سے وقت روانہ ہوا صفائی پیش کرنے کے بھائی اور ادھر پیغمبر علیہ السلام نے حضرت خالد کی سرکردگی میں لشکر چھوٹا سا بھیج دیا راستے میں دونوں کی ملاقات ہو گئی پوچھا کہ بھائی کہاں کا قصد ہے کہ ہم تو تمہارے ہاں جا رہے ہیں کہ تم کہاں جا رہے ہو کہ ہم حضور کے پاس جا رہے ہیں کہ اچھا تم نے صدقہ دینے سے منع کر دیا حضور کے قاصد کو کہنے لگے کون قاصد ہمارے ہاں تو کوئی آیا ہی نہیں کہ اچھا کوئی نہیں آیا تو چلو پھر واپس چنانچہ چاہے اور پیغمبر علیہ ساتھ وسات کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت ہمارے ہاں تو کوئی آیا ہی نہیں اور جس نے بھی آپ کو خبر پہنچائی غلط پہنچائی ہم تو منتظر ہیں اور سب صدقے کا مال تیار رکھا ہے اب یہ تحقیق ہو گئی اگر یہ تحقیق نہ ہوئی ہوتی اور وہ لشکر وہاں پہنچ جاتا تو لڑائی کی نوبت آ سکتی تھی کہ نہیں اور خواہ کی خوریزی ہو جاتی بات کھل گئی اس لیے ایک بڑے فتنے سے یہ لوگ بچ گئے تو یہ واقعہ پیش آیا اور اسی ضمن میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی لیکن حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ کوئی آیت کسی خاص واقعے کے ذمن میں اگرچہ نازل ہو لیکن اس کا حکم عام ہوتا ہے اور اس سے ایک عمومی حکم یہ معلوم ہوا کہ افواہوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے یہ اس آیت کا خلاصہ ہے افواہوں پر لوگ یقین کرتے ہیں تو معاملہ بگڑتا ہے اور بلا تحقیق کسی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے اور یہ جو ہدایت ہے یہ صرف صاحب کرام رضی اللہ تعالی عن کے لیے نہیں ہے بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہے کہ اگر کوئی آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آئے تو آنکھ بند کر کے اس پر یقین مت کر لو بلکہ اس کی تحقیق کرو کہ یہ سچی ہے خلاف واقعہ تو نہیں ہے اس کے بعد ہی اگلا اقدام کرو یہ ایسی سنہری ہدایت ہے کہ اگر ہر آدمی اس کے اوپر عمل کر لے تو بڑے سے بڑے فتنوں سے آدمی بچ سکتا ہے اللہ کی نظر میں یہ بات بہت ہی بری ہے اور موجب عذاب ہے کہ آدمی بلا تحقیق باتوں کو دنیا میں ادھر سے ادھر پھیلا دے بہت ہی خطرناک عذاب ہے اس کا بخاری شریف کی روایت ہے سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خواب دیکھا تھا آپ نے اور وہ تفصیلی خواب ہے اس خواب کا ایک جز یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے اور دوسرا آدمی اس کے پاس کھڑا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں بہت بڑا پینچا ہے زنبور ہے اور وہ اس کے کلے چیر رہا ہے ایک کلّا چیرتا ہے گدی تک چلا جاتا ہے اور پھر دوسرا کلّا چیرتا ہے اتنے میں یہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور یہی صورت حال اس کے ساتھ مسلسل جاری اور وہ چیخ رہا ہے تکلیف ہو رہی ہے بعد میں ان فرشتوں نے جو آپ کے ساتھ تھے یہ بتلایا کہ یہ وہ آدمی ہے جو جھوٹی باتوں کو دنیا میں ادھر سے ادھر پہنچایا کرتا تھا لوگ اسے سچا سمجھتے تھے یہ جھوٹی باتوں کو پھیلایا کرتا تھا پہلے زمانے میں باتوں کو پھیلانے کے زیادہ اسباب نہیں تھے کم اسباب تھے عرب میں تو ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ لکھنے پڑھنے کا زیادہ لوگوں میں دستور ہی نہیں تھا زبانی اشعار پڑھا کرتے تھے اور اشعار کے ذریعے باتیں ادھر سے ادھر پہنچتی تھیں لوگوں کو اشعار سناتے تھے اس نے اس سے سنے اس اس سے نے اس سے سنے اور بات کہیں سے کہیں پہنچی اس کے بعد دنیا نے کروٹ لی ترقی کی اور اخبارات آ گئے جس کو پرنٹ میڈیا کہا جاتا ہے وہ آ گیا اب اس میں سچی جھوٹی سب طرح کی باتیں چھپنے لگی اور جناب لوگ اخبارات پہ ایسا یقین کرتے ہیں جیسے قرآن و حدیث پہ یقین کوئی بات اگر اخبار میں چھپ جائے یوں نقل کریں کہ معلوم ہو کہ کوئی وہی نازل ہوئی ہے یہ پتہ نہیں کہ کتنی باتیں اخبارات کی قطن جھوٹ ہوتی ہیں بالکل سرے سے جھوٹ اس کے بعد پھر اور ترقی ہوئی تو اب الیکٹرانک میڈیا آ گیا اور اس کا خاص مشن کیا ہے ایسی خبریں لوگوں میں پھیلائی جائیں جس سے لوگوں کو ایک تعجب اور حیرت کی بات ہو عام خبروں سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ایسی لے کے آؤ کہ جو آج تک کسی نے نہ سنی ہو اور ایک بالکل جھوٹی بات جس کا کوئی سر پیر نہیں اس کی پوری اسٹوری بنا کے اب پیش کر دی گئی اب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہاں یہ بالکل سچی بات ہے پتہ چلا ہے کچھ نہیں اور اب اور اس سے آگے بات بڑھ گئی اب سوشل میڈیا آ گیا اب نہ اخبار پڑھنے کی ضرورت نہ ٹیلی ویژن کی اب ہر آدمی کے ہاتھ میں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر میسج آ رہے ہیں واٹس ایپ پہ آ رہے ہیں اور وائبر پہ آ رہے ہیں اور فلاں پہ آ رہے ہیں یہ کچھ پتہ نہیں کہ ہے کس درجے کی چیز بلا تحقیق باتیں دنیا کی باتیں تو ہیں بلا تحقیق دین کی باتیں بے شمار واحیات بکواس جس کا کوئی سر پیر نہیں اور وہ ادھر سے ادھر سپلائی کی جا رہی ہے ایسی من گھڑت باتیں جن کا کوئی وجود نہیں آج ہی ایک صاحب فون کر کے مسئلہ پوچھ رہے تھے کہ یہاں پہ یہ بات چل رہی ہے میسج آیا ہوا ہے کہ جس کے بہت سی نمازیں چھٹی ہوئی ہوں وہ آخری جمعے کو رمضان کے چار رگت قضائے عمری کی پڑھ لیں تو اس کی ساٹھ سال کی نمازیں معاف ہو جائے یہ میسج چل رہا ہے یہ خوب رہی چار نقل پڑھو اور ساٹھ سال کی فرض معاف تو سب بیوقوف ہیں جو روزانہ پڑھ رہے ہیں سال میں ایک مرتبہ پڑھ لو ساٹھ کی ساٹھ معاف اور یہ نسبت کس کی طرف ہے حدیث کی طرف نعوذ نوزائی بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام کی تو عبادتیں معاف ہوئی نہیں اور یہ امت کی معاف ہو رہی ہیں چار رگت بہت سستا معاملہ ہے ایسی باتوں کا پھیلانا اور ایسی باتوں کو ادھر ادھر سپلائی کرنا یہ اسی گناہ میں آدمی کا شریک ہونا ہے اسی طرح کہیں اختلاف کی بات ہوئی کسی جماعت میں کسی تنظیم میں بس شروع ہو گئے ہمارا شمار نہ تین میں نہ تیرہ میں نہ ہم ادھر نہ ادھر لیکن سپلائی کر رہے ہیں ایک لوگوں میں تشویش پھیلائی جا رہی ہے قطن الزام تراشی بہتان تراشی حقیقت سے تعلق نہیں اور وہ چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں جس سے معاشرے کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے اور اپنی نیکیاں ضائع ہوتی ہیں خواہ بخا آدمی مترون ہو جاتا ہے قرآن پاک کی یہ آیت بدلا رہی ہے کہ ایسی باتوں میں احتیاط اگر نہیں کی جائے گی تو لوگ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے اور ہو رہے ہیں قرآن ہدایت ہمیں نصیحت کر رہی ہے کہ ایسی افواہوں اور بلا تحقیق باتوں پر قطان یقین نہ کیا جائے اور اگر فرض کرو تحقیق بھی ہو جائے تو ہر بات کو دوسروں تک پہنچانا یہ کوئی ہماری ذمہ داری تھوڑی ہے ارے بھائی جس کا معاملہ ہے وہ جانے ہمیں کیا غرض پڑی ہے اس سے قیامت میں ہم سے تو پوچھا نہیں جائے گا ہر آدمی ہر چیز میں حصہ لینے کا مجاز نہیں ہے نہ رائے ظاہر کرنے کا وہ ذمہ دار تو ہم کیوں اس کے اندر اپنے اپنی آخرت کو کیوں تباہ کریں اس کے بعد فرمایا گیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور لوگ آ کر کے مشورہ دیتے ہیں اور بعض مرتبہ مشورہ دینے میں دباؤ کسی کیفیت ہو جاتی ہے تو فرمایا گیا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہاری ہر بات مان لے تو تمہیں پریشانی ہو جائے گی انجام اس کا اچھا نہیں ہوگا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کسی کو دباؤ بنانے کی اجازت نہیں ہے آپ اللہ کے رسول ہیں آپ کا رابطہ براہ راست اللہ تعالی سے مشورہ دے دو اگر قبول ہو جائے ٹھیک ہے اور اگر نہیں قبول ہوا تو جیسا حضرت فرمائے ویسا کرو اپنی طرف سے دخل اندازی مت کرو جو بات رسول اللہ کے بارے میں فرمائی گئی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہی حکم کسی جماعت کے امیر کسی ملک کے حاکم اور کسی سلطنت والے کے بارے میں بھی یہی ہے کہ عوام اپنے حاکم پر دباؤ نہ بنائے کہ ایسا کرو بلکہ مشورہ دو اور بات حاکم پہ چھوڑو وہ کرنا چاہے کرے نہ کرنا چاہے نہ کرے اس لیے کہ حاکم کے پیچھے رعایا چلتی ہے رعایا کے پیچھے حاکم نہیں چلتا ہے یہ نظام ہے ہم نے الٹ دیا اسے ہم چاہتے ہیں کہ حاکم ہمارے پیچھے چلے تو نظام نہیں صحیح چل سکتا ہے طریقہ یہ ہے شریعت کا کہ جو امیر ہے جو ذمہ دار ہیں وہ جیسا کہے اس کے پیچھے چلنا پڑے گا آپ کو مشورہ دینا ہے مشورہ دیجیے مشورہ قبول ہو تو بھی سبحان اللہ نہ قبول ہو تو بھی سبحان اللہ اس طریقے سے بہت سے فتنوں سے ہم بچ سکتے ہیں اور میں ایمان والو اگر کوئی گنہگار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آئے تو کیا کرنا ہے تمہیں قَوْمًا جہ تو تحقیق کر لو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم حملہ آور ہو جاؤ کسی قوم پر نادانی میں اس خبر کی وجہ سے تم کسی کے خلاف کارروائی کر بیٹھو اور پھر کیا ہو سو ہو تم نی پھر کل کو ہو جاؤ اپنے کیے پر شرمندہ اب بعد میں کفے افسوس مل رہے ہو کہ یہ تو برا ہوا تو پہلے ہی کیوں نہ تحقیق کر لیتے پہلے تحقیق کر لیتے تو یہ برائی نہ دیکھنی پڑتی رسول اللہ اور جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول تشریف فرما ہے کوئی عام شخصیت نہیں ہے اللہ کے رسول ہیں جن کے اوپر وہی نازل ہوتی ہے اللہ کا رابطہ ان سے براہ راست ہے اگر نبی اکرم علیہ السلاط و السلام بہت سے معاملات میں تمہاری بات ماننے لگے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں ایمان کی محبت ڈال دی اور اس کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا اور تمہارے دل کے اندر نفرت ڈال دی کفر کی گناہ کی نافرمانی کی نیک راہ پر اللہ کے فضل سے اور احسان سے اس سے صحابہ اکرام مراد ان کا طریقہ یہی رہا کہ اگر کوئی بات کہنی ہو پیغمبر علیہ السلام سے عرض کر زور زبردستی کچھ نہیں ناراضگی کچھ نہیں حضور نے جو فرمایا سب نے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ایمان کی محبت اللہ تعالی نے ان کے رگ و ریشے کے اندر ایسی ڈال دی کہ اس کے مقابلے میں ان کی نظر میں کوئی چیز تھی نہیں اصل چیز ایمان ہر معاملے میں دین کو فوقیت دینا دینی احکامات کو فوقیت دینا یہ ان کا وطیرہ اور طریقہ رہا کوئی غلطی اگر ہو بھی نہیں تو بعد میں اس سے توبہ کر لی غلطی پر انہیں قائم نہیں رکھا گیا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ سے غلطیاں ہوئی ہیں وہ معصوم نہیں ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر علیہ السلام کی صحبت سے ان کے دلوں کو ایسا مزکا اور مجلہ فرما دیا تھا کہ غلطی کر کے وہ غلطی پر جمے نہیں بلکہ انہوں نے ندامت کا اظہار کیا توبہ کی اور ان کا جو آخری وقت آیا ہے اور دنیا سے وہ جس حالت میں گئے ہیں وہ ایمان کی حالت وہ اسلام کی حالت ہے جس کو حسن خاتمہ کہا جاتا ہے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے یقین کہ کوئی صحابی بھی کفر یا شرک یا نفاق کے اوپر دنیا سے نہیں گیا وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا ہے اسی لیے اس کے لیے نجات متعین اور ان کلمات میں جو یہاں فرمائے گئے بہت شاندار انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے ان پر جو کرم کیا ہے اس کا ذکر ہے کہ ان کے دلوں کو ہم نے ایمان کی محبت سے بھر دیا اور نافرمانی کی نفرت ان کے دلوں کے اندر ڈال دی اور وہ راشدین میں سے ہیں اللہ نے ان کو ہدایت کے راستے پہ چلایا ہے اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں صفا ہے قابل اعتبار ہیں مستند ہیں علیم میں اور اللہ تبارک و تعالی سب کچھ جاننے والا ہے حکمت والا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں انہیں معاف فرمائے آئندہ ہر طرح کی کوتاہی سے بچنے کی توفیق فرمائے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين